ابن ابی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا عبد الرزاق نے کہا معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما تین دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن ابی عمر نے تین دن سے اوپر کے بجائے تین کے بعد کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو